رات کو اٹھتے وقت استغفار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے لا الہ الا انت سبحانک اللہم استغفرک لذنبی و رحمتک اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ترجمہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں یا اللہ آپ پاک ہیں میں آپ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتا ہوں اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ فرما اور مجھے اپنے خزانہ خاص میں سے رحمت عطا فرما بے شک آپ بہت عطا کرنے والے ہیں عن عائشة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ من قال لا الا انت الى اللہ